شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو شہید اسلام میرے محترم آپ کے سامنے احکام رائت کتنی آ گئے تھے چودہ اور احکام سلطانیہ کتنی آ گئے تھے نو تو آپ نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ آخر میں تنویرات احکام آئیں گی آخر میں کیا آئیں گی یعنی ان احکام کو روشن کیا جائے گا تو یفونہ کے اوپر ہر شالی جی تنویرات برائے احکام سابقہ تنویرات برائے احکام سابقہ لکھ لیا جی کیا لکھا تنویرات برائے احکام سابقہ یہ تو اوپر عنوانہ وستہ کے نیچے لکھو تنویر نمبر ایک برائے حکم ریت نمبر دو تنویر نمبر ایک کس کے لیے ہے برائے حکم ریت نمبر دو اس صورت نساء کے ابتدا کے اندر آپ دیکھو حکم ریت نمبر دو کیا تھا وین تم اللہ سے تو پھر یتام تھا یا نہیں چنانچہ لکھ لو یہ آیات بھی تھوڑی سی لکھ لو تنویر نمبر ایک برائے حکم ریہ نمبر دو وہ کیا کہا حکم ریہ نمبر دو ابتدا میں وائن خفتم اللہ تخ ستوفامہ آخری کر دو اس کو مزید روشن کیا گیا ہے وائن خفتم اللہ تخ ستو فل جتامہ اب اب بھی اس کی تنویر ہے یعنی زیادہ تشریح ہے اب دیکھو جی غور کرو وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ یتیم عورتیں آپ فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں وما مایوت علیکم اور وہ آیت بھی فتویٰ دیتی ہے وا واہطفہ ہے ما یتلا کا پڑے گا اللہ پہ اللہ ہی فتویٰ دیتا ہے اور وہ آیت بھی فتویٰ دیتی ہے جو پڑھی جا رہی ہے تمہارے اوپر کتاب کے اندر فی یتام نسا یتیم عورتوں کے بارے میں وہ کون سی آیت ہے اور یہی جو میں نے ابھی لکھوائی ہے کون سی وائن صف تم اللہ تک فی تو اور وہ آیا جو پڑھی جا رہی ہے تمہارے اوپر کتاب کے اندر یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ کی وہ یتیم عورتیں کہ نہیں دیتے تم ان کو وہ حقوق معاف سے مراد حقوق جو فرض کیے گئے ہیں واسطے ان کے اور رغبت کرتے ہو تم یہ کہ نکاح کرو ان کے ساتھ حقوق ادا کرو تو اسی مسئلے کی تنویر آ گئی نا روشنی ڈالی گئی ول مستضفین منل ولدان اس کے نیچے لکھو اس کا عطف فی ہننا کی ضمیر پر ہے وہ ہے مستضفین کاف کس پہ ہے فی ہنا کی ضمیر پر اس کا عطف فی ہنا کی ضمیر پر ہے کہاں ہے جی فی ہنا قل اللہ یفتی کم آپ فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتے ہیں تم کو عورتوں کے بارے میں بھی اور کس کے بارے میں بال من مینال اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ کمزور بچے کون یتیم لڑکے کیا اب بات آئی سمجھ یا نہیں آ ہاں، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرو جی اور اللہ فتویٰ دیتے ہیں تم کو کمزور بچوں کے بارے میں بھی ان کمو لے بل قسط ان تقوم سے پہلے یا مرکم معذو ہے و یا مرکم انتکوم یہ جو مقدرات میں لکھاتا ہوں نا یہ بڑا فائدہ دیتے ہیں ایک ربط ہو جاتا ہے و یا مرکم انتقوم اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تم کو یہ کہ قائم رہو واسطے یتیموں کے ساتھ کس کے آ چاہے یتیم بچے ہوں چھوٹے یا یتیم عورتیں ہوں ان کے ساتھ کیا کرو انصاف کرو ماتا فلو اور جو ہی کرو گے بھلائی پر بے شک اللہ ہیں ساتھ اس کے جاننے والے تو یہ پہلی پہلی تنویر کی اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا حکم نمبر دو کے ساتھ اب آگے جی مرات برات نشوزہ یہ تنویر نمبر دو تنویر نمبر دو یہ کس کے لیے ہے برائے حکم ریت نمبر چودہ تنویر نمبر دو برائے حکم ریت نمبر چودہ او آخری آخری حکم ریت وہ کیا ہے بین خفتم شکا کا بین ہے مالے کھلو حق ریت نمبر چودہ تھا وین خفتم شکا کا بین امبال کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہو تو کیا تھا کہ وہاں حکم مقرر کیے جائیں یا نہیں یہی تھا نا اچھا اب اس پہ مزید تنویر ہے تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہے ٹوٹ پھوٹ اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے خامن کے پاس رہوں مجھ کو طلاق نہ دے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ خامن کے ساتھ مروت کر لیں مثال طور خامن کی ایک بیوی حسین ہے اس کے ساتھ محبت ہے دوسری بیوی بوڑھی ہو گئی شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ رغبت وہاں کرے گا نا اب بوڑھی ہے اس کی شکل حسین نہیں تو راضی ہو جائے www. چلو روزانہ میرے پاس نہ آیا کر تقسیم تو یہی ہے نا کہ ایک رات اس کے پاس ایک رات اس کے پاس اچھا کبھی کبھی آیا کرو میں اپنا حق رات کا معاف کرتی ہوں تیری مرضی پہ ہے اور خرچ بھی زیادہ نہ لے تھوڑا کم کر دے چلو اس کے گھر تو رہ جائے گی نا طلاق تو نہیں دے گا سمجھے تو یہ بھی جائز ہے بدل و جان اگر اس کے اوپر کیا کر لیں سلو کر لیں جائے کیونکہ طلاق دے گا تو بوڑھی غریب کہاں جائے گی بھاگتی پھرے گی سمجھے عمر اس کی بڑی ہو گئی اسی طرح شکل میں بھی حسین نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے دیکھو جی بین مراتن اور اگر عورت اندیشہ کرے اپنے خامن سے نشوز کا لڑنے بھیڑنے کا اور اعراضن یا منہ پھیرنے کا بس نہیں گناہ دونوں کے اوپر یہ کہ سلو کریں درمیان اس سے کیا سلو کچھ نہ کچھ رعایت کر دیں اپنے حق کی بس سلو خیر سلو بہتر ہے طلاق سے واؤ ذرا سے شو اور حاضر کیے گئے نفس کے اس کو بخل نفسوں کے اندر بخل تو ہے مرد چاہے گا کہ بالکل نہ جاؤں اس کے پاس عورت کیا چاہے گی کہ ضرور آئے تو ضرور کچھ نہ کچھ <laughs> ایک دوسرے کے ساتھ بخل نہ کریں غصہ ضرفی کریں بائن تو سنو اور اگر احسان کرو تم بھی عورتوں کے ساتھ تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ ساتھ تو کر تو خبردار ہے تستتی ایجاب حقوق ازواج بیویوں کے حقوق واجب ہیں ایجاب حقوق ازواج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہاری متعدد بیویاں ہیں نا تو ان کا پورا حق ادا کرو یعنی دلی محبت بھی کیا ہو پوری ہو یہ تو تم سے ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے وہ دل انسان کا اپنے اختیار میں ہے تو دلی محبت آخر ایک کے پاس زیادہ ہوگی یہ تو ہے بڑا مشکل لیکن جتنی تم سے ہو سکے تمہارے اختیار میں وہ تو کرو نا خرچہ پورا دو یہ تمہارے اختیار میں ہے ایک رات اس کے پاس جو ایک رات اس کے پاس جو یہ تمہارے افطار میں اگر وہ معاف نہیں کرتی جی جاؤ باقی دل انسان کا اپنے افطار میں نہیں دلی محبت ایک طرح ہو جاتی ہے ایجاب حقوق ازواج اور ہر کے بھی طاقت رکھ سکتے تم یہ کہ پورا انصاف کرو درمیان کس کے عورتوں کے کہ دلی محبت پوری ہو نہیں ہو سکتی اگر جہرس کرو لیکن پس نہ جھک جاؤ تم مکمل جھک جانا اتنا جھکو کہ چھوڑ دو دوسرے عورت کو مثل کے اس کے لٹکی ہوئی ہے کہ نہ تمہاری بیوی شمار تھی وہ نہ کسی اور کی بیوی شمار نہیں وائن تسلے ہو اور اگر سلو اصلاح کرو فی الحال تو سلے ہو کے نیچے لکھو فی الحال اگر اصلاح کرو فی الحال اور تقوی اختیار کرتے رہو آئندہ کے لیے بھی پس بے شک اللہ و رحیم ہے وہیں تفرہ کا انجام تفریق تلوسا تفریق نہیں ہونی چاہیے تلوسا مرد کو بھی چاہیے جلدی نہ کرے طلاق میں عورت کو بھی چاہیے طلاق جلدی نہ لے کیونکہ طلاق کے اندر بہت نقصان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں ہم نے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری امی کو طلاق مل گئی جا رہی ہے رو رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے ایسا نہیں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ میرے حضرت نے فرمایا اب تو ایک کو روتا ہے کل کو چار کو رہے گا تیرے سامنے بیٹھے ہوں گے رو رہے اتر وسا طلاق نہیں چاہیے کہ اب غذا ہے اب غزہ مباحات ہے لیکن فرمایا اگر مجبوراً ہو ہی جاتا ہے تفرو پھر اللہ سے دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کوئی انجام کر دیں گے انجام تفریح اور اگر جدا بھی ہو جائیں تو بے پرواہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک اپنی وسعت سے اور اللہ تعالیٰ وسعت والے حکمت والے ولی اللہ معافی سماوات سما بات بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مالکیت کا جو بیان فرماتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں تو میرے مملوک ہوں مملوک کو چاہیے کہ مالک کی پوری فرما برداری کرے یا نہیں یہی ہے لکھ لو تاکید امتصال احکام احکام کی فرما برداری کی تاکید ہے تاکید امتصال احکام اللہ کے ملک میں جو کو چاہے آسمان میں جو کو زمین میں اور البتہ تاکید تاکیدی حکم کیا وصیت کا من کیا ہوتا ہے جی تاکید وہ وصیت نہیں جو مرنے والا کرتا ہے ہاں خدا پہ بہت آتی ہے تاکید حکم کیا ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے اور خاص تم کو کہ کون سا تاکید حکم ہے انتق اللہ کیا اللہ سے ڈرو بھائی خدا کا ڈر جو ہے نا او بالکل یہ ایک ممبا ہے اطاعت کا اس سے اطاعت پیدا ہوتی ہے آدمی ایک چھوٹے لڑکے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا ڈرتا ہے تو اللہ کو آدمی حاضر ناظر سمجھے ہر وقت خدا کا خوف لو گناہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ ڈرو اللہ سے وائن تک فرو زاجر اور اگر کفر کیا تم نے پس بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین جب مالک ہیں تو تمہارے عذاب دینے پہ قادر ہیں یا نہیں جی، لہذا وائن تک فرو ادھر لکھ لو بما فی الارض کے بعد فاہ و قادر اللہ اللہ کو جب آسمان و زمین میں اس کی سلطنت آئے تو تمہارے عذاب پہ بھی کیا ہیں قادر ہیں ان تک اگر کفر کیا تو اللہ قادر ہے تمہارے عذاب پہ اور ہیں اللہ تعالیٰ غنی تعریف کیے ہوئے تمہاری عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں عبادت کی کس کو ضرورت ہے تمہیں خود ضرورت ہے تو غنی ہے تعریف کیے ہیں ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے بل اللہ معافی سماوات معاف ما یہ دلیل غنا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کیا ہے غنی ہے نا کان اللہ غنی حمیدہ آگے دلیل غنا بھائی غنی کون ہوتا ہو چھوٹا بادشاہ ہوتا ہے وہی غنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمامی کائنات کے بادشاہ ہیں واسطے اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اور کافی اللہ کا عرصہ اللہ تعالیٰ غنی ہیں اور قادر بھی ہیں اگر چاہیں تو تم سب لوگوں کو ایک منٹ میں فنا کر دیں اور اسی ایک منٹ میں دوسرے لوگ پیدا کر دیں اتنا قادر ہیں اگر چاہیں تو ہلاک کر دیں تم کہ لوگوں اور لے آئیں اور وہ اور ہیں اللہ تعالیٰ اوپر اس کے قادر من کان یرید ثواب دنیا ترغیب الاخرت ترغیب الاخرت بھئی اللہ کے ہاں دنیا کا ثواب بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بدلہ دیں نیکیوں کا اور آخرت کا ثواب بھی ہے کہ آخرت کا بدلہ دیں لیکن تم اللہ تعالیٰ سے فانی چیز لوگے یا باقی چیز لوگے باقی چیز سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے مطالبہ کس کا کرے باقی چیز کا حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے ساتھ حجاج آیا عرض کرنے لگا حضرت کوئی کام کام فرما حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جو کوئی تو چاہتا ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا میں اور میں جو کچھ لینا چاہتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے میں لینا چاہتا ہوں آخرت کیا لینا چاہتا ہوں آخرت کا بدلہ وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے تو دنیا کا بدلہ دیتا ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا آ گیا سمجھ آز فنا سوئے بکا بشو اے دل ربا یہ میرا شعر ہے نا پہلے سنایا تھا کہ ایرانیوں کو میں نے سنایا جب وہ پرانے قلعے دیکھے از پنا سوئے بکا راغ بشو دل ربا جز خال کے و سما ہم در پنا تو پانی کو چھوڑو باقی کے ساتھ دل لگاؤ دیکھو جی ترغیب آخرت لکھا ہے وہ شخص ارادہ کرتا ہے بدلہ دنیا کا تو سن لے کہ اللہ کے ہاں صرف دنیا کا بجرا نہیں بجرا دنیا کا بھی ہے اور آخرت بھی اور ہیں اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر یا یاب القون و قوامین یہ تنویر نمبر تین تنویر نمبر تین برائے حکم سلطانی نمبر نو تیسری تنویر ہے جی تنویریں میں لکھوا رہا ہوں نا تنویر نمبر تین برائے حکم سلطانی نمبر نو حکم سلطانی نمبر نو وہی تھا منافق نے چوری کی تھی تو اس کے بارے میں اس کی قوم سچی گواہی دے رہی جھوٹی جھوٹی تو اللہ تعالی نے فرمایا گواہی سچی دیا کرو چاہے رشتہ داروں پہ دینی پڑے خود اپنے اوپر دینی پڑے سچی گواہی دو اس کے اوپر تنویر ہے یا یازین منقون قوامین قبوامینا اے ایمان والو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف پہ ہر حال میں انصاف پہ قائم رہو ہمارے مولانا سعید شہید جلال پوری وہ پڑھاتے تھے پہلے پاپوش نگر میں وہاں ایک مسجد تھی وہاں پڑھاتے تھے اتنی مشہور نہیں تھے بعد میں حضرت کی صحبت کے اندر مشہور تھے تو میں ایسے کبھی آتا کراچی تو ان کے ہاں ٹھہرتا تھا تو مجھ سے وہ درس دلواتے تھے صبح کا تو میری عادت ہے قرآن کھولتا جو ہی سامنے بھر آ جاتا وہاں سے درد شروع کر دیتا تو ایک دن میں نے کھولا تو یہی سامنے آ گیا اب دیکھو کتنی عرصہ گزر چکا ہوگا اس کو لیکن مجھے یاد ہے یا اللہ کون کو یہ درس میں نے دیا وہ پاپوش نگر ان کی مسجد کے اندر اگر صحیح صحیح اے ایمان والو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف کے اللہ گواہی دینے والے اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو کس کے لیے ولو اللہ سے چاہے وہ گواہی اپنے نفسوں کے اوپر ہو مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی کو ہزار روپیہ دینا ہے وہ آپ کے اوپر کیس کرتا ہے عدالت کے اندر عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ تم نے ہزار روپیہ دینا ہے تو اپنے نفس سے گواہی دو کیا کہہ دو دینا ہے اگرچہ اپنے نفسوں پہ ہو اول والدین یا ماں باپ پہ چاہے رشتہ داروں پہ ان یقن غنی یقون کے اندر لکھ لو مشہور علیہ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو یقون میں ہوا ضمیر لوٹے گا مشہور علیہ کی طرف بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ علاقے کا دنیا دار آدمی ہے کیا دنیا دار سرمایہ دار ہے اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی تو میرا سخت مخالف ہو جائے گا یا آپ کہو گے ہمارا چندہ بند بند کر دے گا <laughs> دنیا دار آدمی ہے لہٰذا اس کے خلاف گواہی نہیں دینی چاہیے پر میں ایسے نہ کروں ٹھیک ہے نا اور بعض یوں ہوتا ہے کہ جس کے خلاف گواہی دیتے ہو کیا ہوتا ہے فقیر مسکین ہوتا ہے پھر اس پہ ترس کھاتے ہیں کیا یار اس کے خلاف گواہی نہ اللہ نے بنوایا غنی ہو فقیر ہو وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ جانے اس کا بندہ جانے اللہ ان پہ مہربان ہے تم نہ ہی مہربانی ہے غلط مہربانی ہے دیکھو اگر ہوگا مشہور کون غنی یا فقیر اللہ اولا بہما پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہیں ان دونوں کا اولا کے نیچے خیر خواہ لکھو اللہ ہی زیادہ خیر خواہ دونوں پس نہ اتباع کرو تم خواہش نفسانی کی انتا دلو ان سے پہلے لا مقدر ہے لے انتا دلو نہ اتباع کرو خواہش نفسانی کی طرف اس کے کہ پھر جاؤ تم حق سے انتا دلو انل حق لکھ لو آگے انلحق نہ اتباع کرو خواہش کی لے انتا دلو ان حق تاکہ پھر جاؤ تم حق سے وائن تل ہوا تو رجو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہی نہیں کیا حالانکہ حق کی گواہی دینی چاہیے یہ بھی غلط ہے اور بعض آدمی گواہی دیتے ہیں لیکن غلط گواہی دیتے ہیں کیا کج بیانی کرتے ہیں غلط بیانی یہی فرمایا بائن تلب ہوا تو رجو اور اگر کج بیانی کی تم نے کاج بیانی لکھو یا غلط بیانی او طور یا کیا کیا کیا اعراض بالکل نہ دی گئی تو بس بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہو تم خبردار ہیں یا الزین آ منو آ منو ہے مومنین میرے محترام یہاں دراصل ایک سوال ہوتا تھا یہ کہا گیا ہے کہ یا یازین آمنو زینو باللہ اے ایمان والو ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے ٹھیک ہے وہ ایمان تو ہے ان میں اس کو کیا کہتے ہیں تحصیل حاصل تو بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یا یازین اللہ آ منو مراد ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے فقط زبان کے ساتھ کیا دل کے ساتھ ایمان نہیں لائے تو عامنب باللہ دل کے ساتھ ایمان لاؤ تو یہ خطاب کس کو ہوا منافقین کو لیکن ہمارے حضرات کہتے ہیں حضرت تھانوی علامہ عثمانی کہ یہ خطاب کس کو ہے مومنین کو ہے میں نے کیا لکھایا ہے تم بھی ہے مومنی لکھائی ہے نا تو یہ خطاب کس کو ہے تو ہم دو تعویلیں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اجمالان اب ایمان لاؤ تفصیلات اب ایمان کا لاؤ کہ میں لکھواتا ہوں خود دوسری تعویل ہم یہ کرتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو کیا اب لکھو جی بھی مومن لکھی ہے یا یو الزین آ منو اجمالن یہ جو آ مینو ہے نا اس کے نیچے اجمالن لکھو یا ایو الذین اجمالن اجمالا مینو تفصیل آگے جو آ باللہ کے نیچے کیا لکھو تفصیل یا اس بوتو المان آمن مینو یا اس بوتو المان ایمان پہ ثابت کدب رہو ایمان اللہ تفصیل ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے اور وہ کتاب جو اللہ نے اتاری اپنے رسول پہ بال کتاب اللہ یا جنس کتاب مراد ہے اور وہ کتابیں کہ اتاری اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تو یہ ایمان تفصیلی ہوا ہے نہیں اور میں اکبر بلّہ مذمت کفار مذمت کفار اور جس نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اس کے فرشتوں کے کتاب رسول دن قیامت پستا کہ جی گمراہ ہو گیا گمراہ بھائی اب دیکھو ایمان بھی تفصیلی تھا اور کفر بھی ان کا کیا ہے تفصیلی ہے یا نہیں ان الزین آ منو مذمت مرتدین یا یہود یہ دونوں قول ہیں ان الزین آ منو میں دونوں کال ہیں مذمت مرتدین یا دوسرا کیا کس کی مذمت آئے مرتدین کی یا یہود کی اچھا جی مذمت مرتدین کا مان دیکھو بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے مرتد ہوئے نا اچھا پھر توبہ کر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر بڑھاتے رہے کفر کو موت تک نیچے لکھ لو سمت دادو کفرن حتل موت داد کفرن موت بڑھاتے رہے کفر کو موت تاقت تو ان کی بخشش ہوگی تو مرے کفر کے اوپر ایک معنی دوسرا معنی مذمت یہود ان الزین آ منو بے موسا ان الزین آ منو بے موسا سما کا فرو بے عبادت الجل پھر کافر ہو گئے ساتھ عبادت کس کے وہ بچھڑے کی پوجا کی سما منو بتورات سما کافروں کے بعد دیکھو سما منو بتورا تو بچھڑے کی پوجا کے بعد بھی تو ایمان لائے تھے نا سما کافرو بے عیسا پھر کفر کیا عیسا تھا سمت داد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ تعالیٰ تاں کے بخشے واسطے ان کے اور نہیں تاں تاکہ رہنمائی کرے راہ بہشت کی سبیلان کے نیچے لکھو بہشت کا راستہ اور نہیں تاں کے رہنمائی کرے ان کی بہشت کے راستے کی بشیر المنافقین زاجر منافقین مابیان خباسات زاجر منافقین مابیان نے خبا خوشخبری دے دو منافقین کو بائیں طور پہ ان کے لیے کیا ہے عذاب دردناک ہے اللہ القافرین اولیا خباست نمبر ایک منافق کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن کا یار نہیں ہوگا دلی طور پہ کس کا یار ہوگا کافر کا بڑی نشانی یہ ہے سواسن نمبر ایک لکھو منافق وہ ہیں کہ بناتے ہیں کافروں کو دو سوائے مومنین کے آب تغونا سباست نمبر دو ان سے پوچھا جائے کیوں یاری لگاتے ہو وہ کہتے ہیں جی وہ بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ یاری لگانے میں ہماری عزت ہے کیا ہے عزت بڑھتی ہے ہماری سمجھے ادھر تو عزت بڑھتی ہے تمہاری ادھر سے خدا کی لانت برستی ہے جب تک وہ نہ اندم الزہ نمبر دو کیا تلاش کرتے ہیں ان کی عزت کو سن لیں فائن عزت اللہ تمام عزتیں کس کے ہاتھ ہیں وقت نظر علیکم خباصت نمبر کتنی تین تیسری خباصت منافقین کی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں کیا اڑاتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں واشیانہ سزائیں ہیں کہ ملا نے بنائی ہوئی ہیں فلاں کچھ ہے فلاں کچھ ہے پقد نزل علیہ قوم یہ خباس نمبر کتنی تین اور تاکہ اتارا اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کے اندر یہ کہ جب سنو تم نہ اللہ کی ایتوں کو کہ کفر کیا جاتا ہے ساتھ اس کے اور مذاقیں کی جاتی ہیں ساتھ اس کے پس نہ بیٹھو ان کے ساتھ اور جو مذاق کرتے ہیں منافق کافر یہاں تک کہ مشغول ہوں دوسری باتوں کے اندر اگر تم بیٹھے نا تو بے شک تم اس وقت ان جیسے ہو گے بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں انجام دیکھ لو انجام کفار و منافقین اللہ جمع کرنے منافقین کو کافروں کو جہنم کے اندر سب کو یہ سمجھا یا نہیں سمجھا تو منافقین اور کافروں کی عادت ہے کہ اللہ کے آکام کے ساتھ کیا اڑاتے ہیں مذاق کے اڑاتے ہیں ان کو واشیانہ سزائیں کہتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو باقی ادھر کیا ہے وہ قد نزل علیہ کتاب ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر واضح کر دیا ہے پہلے بھی وہ کہاں واضح کیا ہے دوسری جگہ ہے صورت نام کے اندر واضح رائے تلزین یقونا فی آیات نافر ہوں حتیٰ یقول فی حدیث غیر صورت کا نام مکی ہے وہاں موجود ہے اللہ دین یا طرسون بے قوم یہ نمبر کتنی ہے جی کتنی چار سباست نمبر چار منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ تمہاری طاق میں رہتے ہیں کس میں رہتے ہیں طاق انتظار کے اندر اچھا وہ کیسے جی اگر تم کو فتح حاصل ہو نا کسی جنگ کے اندر پتہ حاصل ہو مال غنیمت ملے تو آ جاتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہنستے ہیں ہاں،, ہاں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حلوہ ملنا چاہیے مال غنیمت ملنا چاہیے سمجھے اور اگر کافر کامیاب ہو جائیں نوز باللہ تو کافروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ صرف ایسے کھڑے رہے ان کی طرف سے ہم لڑے نہیں بلکہ تمہاری رعایت کرتے رہے اب ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا ہر دے بے ہاں؟ اللہ <laughs> نے یا بے قوم یہ لوگ ہیں جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں بس اگر ہو واسطے تمہارے فتح اللہ کی طرف سے تو کیا کہتے ہیں الحمد باپ کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ مسلمان ہیں اور اگر ہو واسطے کافروں کے حصہ تو کافروں کو کہتے ہیں علم کیا نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پر یہ معنی لکھ لو تو ٹھیک ہے بھائی ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے اور مسلمان اور ہم تم پہ کیا آنے لگے تھے تو ہم نے پھر ایسا ڈھنگ کیا نا غلط مشورہ دیا مسلمانوں کو تو تم غالب ہو گئے کیا تم غالب ہو گئے کیا نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پہ نمنا کو من المومنین اور بچا لیا تھا ہم نے تم کو کس سے مومنین سے پر میں فلاح یا کم نم اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے درمیان ان کے دن کی آمد کے یا حکم کے نیچے کا لکھو عملی فیصلہ یہ ضرور لکھنا پس اللہ عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دن کی آمد کے اور ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنین کے راہ غلبے کی سبیلان کے نیچے کا لکھو راہ غلبے کی امیر المومنین کے سامنے ہمارے ساتھی گئے کراچی کے علماء انہوں نے کہا کچھ صلاح بلا کر لینی چاہیے امریکہ بڑا طاقتور ہے تو ایسے ہے کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو جائے گا امیر المومن نے یہی علاج پڑھے تھے و لینج سبیلا ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنی کرا غلبے کی لیکن اس کے اوپر پھر لوگوں نے سوال کر دیا کہ انہوں نے تو پڑھا تھا لیکن غالب تو امریکہ ہو گیا نا اس کا جواب سنو دو جواب ہیں غور کرنا پہلے میں مانا کرا ہوں فلاح یاقم بہنم یوم القیام اس میں غور کرو اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دن کیا مت عملی فیصلہ کریں کیسے کریں گے مومنین بہشت میں اور کافر و منافق دو میں تو اس عملی فیصلے کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو غالب نہیں کریں گے اسی عملی فیصلے میں کہ اللہ تعالیٰ الٹا دیں کیا کر دیں کافر منافق ان کو کہاں ڈال دیں جنت میں اور مومنین کو کہاں جہنمی تو ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنین کے راہ غلبے کی کس فیصلے کے اندر اسی عملی فیصلے کے اندر جو قیامت کے دن کریں گے اب جواب مل گیا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ کفار کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم مومنین پہ غالب ہو جائیں لیکن اس طریقے پہ غالب ہو جائیں کہ ان کا استحصال کر دیں کیا بالکل بیخ کنی کر دیں ختم کر دیں یہ نہیں کر سکیں گے جیسے ابو سفیان کا گروپ آیا نا جنگ عہد کے اندر لڑے بظاہر غلبہ تو ہو گیا نا لیکن بعد میں جاتے ہوئے اس وہ مومنین کا ہم کیا کر دیتے اسی سال کر اسی سال کر سکے بظاہر غلبہ ہوا ان کا لیکن بے کنی نہ کر سکے کہ بالکل مومنین کو تباہ کر دیں اب یہاں بھی یہی بات ہے بظاہر غلبہ نظر آ رہا ہے لیکن استحصال کیا ہے انہوں نے وہ وہاں مومنین بڑھ رہے ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ان کی جو تمنا تھی استحصال والی ایتمن وہ نہیں ہے آپ بات آئی سمجھ جا رہی ہیں ہر گز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے عموماً کے راغل کی اچھا جی تو آ گیا سمجھ یا نہیں استحصال نہیں کر سکیں گے باقی ایک صفحہ رہ گیا ہے چلو بجلی بھی آ گئی ہے نا ایک صفحہ پڑھ لیں ان نل خادعون یہ خباست نمبر کتنی ہے بتائیے پانچ بے شک منافقین چال بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بھئی یہ چال بازی نہیں ہے جیسے ایک طالب علم ہو میرا شاگرد ہو کہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے صدقے صدقے سمنا سہی تیرے ساتھ بڑی محبت ہے تو میرا پیار استاد ہے اور اندرونی طور پہ کیا میرے شکوے کرتا رہے تو یہ میرے ساتھ چال بازی ہوئی یا نہیں چاہے مجھے نقصان نہ دے سکے لیکن چال بازی تو کر رہا ہے اسی طرح منافع کا آدمی کہتا ہے میں اللہ کا بڑا عاشق حضور کا بڑا عاشق تو خدا کے ساتھ بھی چال بازی کی حضور کے ساتھ بھی چال بازی کی چاہے نقصان ان کو دے یا خدا کو کون نقصان دے سکتا ہے لیکن سورج چال بازی کی ہے نہیں دیکھو جی یہ خباصت نمبر کتنی ہے بے شک منافق چال بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ واہ و خاد ہم اور اللہ تعالیٰ چال بازیوں کی سزا دینے والا ہے ان کو یہ پہلے سپارے پڑھا تھا اللہ یستاذ و بہن مشاکلتن کہا گیا ہے عربی کے اندر مشاکلت بھی ایک نو ہے بلاغت کا جیسے جزاو سیاتن سیاطن ہے تو اللہ تعالیٰ چال بازی کی سزا دینے والا ہے ان کو ویزا کام سلا یہ نمبر کتنے ہے جی چھ چھباس نمبر چھ اور جب کھڑے ہوتے ہیں منافع طرف نماز کے کھڑے ہوتے ہیں سست ہوتے دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نماز دکھلاوے کے پڑھتے ہیں اور نہیں ذکر کرتے یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا زبین بین ظال سباسن نمبر کتنی جی سات مذہب زبین بین اظال کا من لکھو مترد بین المان مذہب زبین کا من مترد دین مترد بین المان والکفر ایمان و کفر کے درمیان متردد ہیں حیران پھرنے والے ہیں لا الا لا کے بعد لکھو مطمئنین نہ تو مطمئن ہے طرف ان کے مومنین کی طرف اور نہ مطمئن ہے طرف ان کے کن کی طرف کفار کی طرف نہ شیعہ نہ سنی تے ادھ دی ادنی نہ شیعہ نہ سنی تھی نہ مطمئن ہے تو رب ان کے اور نہ مطمئن ہے رب ان کے نہ مومن نہ کافر نہ تر نہ بٹیرے وہ میں یوزر اللہ اور جس کو اللہ کو مراغ کرے پہ ہر کے نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ نجات کی یا منو ان نہ یو کافروں کی دلی دوستی سے روکا گیا الناۃ الکار اے ایمان والو نہ بناؤ تم کافروں کو دو سوائے وہ میں نہیں اب تریدون کا ارادہ کرتے ہو یہ کہ کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے دلیل واضح دلیل واضح عذاب دینے میں لکھ لو نیچے اللہ کے آگے دلیل آ جائے گی نا تمہارے عذاب دینے میں اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے نا کہ تمہاری چونکہ یاری تھی کافروں کے ساتھ اس لیے میں عذاب دے رہا ہوں کیا ارادہ کرتے تو یہ کہ کرو واسطے اللہ کے اوپر اپنے دلیل واضح عذاب دینے میں ان نال من النار انجام منافقین بے شک منافق بیچ تب کے نچلے کے ہوں گے آگ سے میرے عزیز جو بحشت کے درجے ہیں نا ان کو کہتے ہیں درجات بحث کے درجوں کو کیا کہتے ہیں دارا وہ مجاہدین شہدا کے لیے سو درجے ہیں اور جو دوزہ کے طبقے ہیں دوزہ کے ان کو کہتے ہیں درکات کیا کہتے ہیں ہاں یہ طبقہ ہے بے شک منافق نچلے طبقے کے اندر ہوں گے آگ کے آگ کا نچلا طبقہ وہ ہے جو باقی جو دوستی ہے نا ان کی پیپ ان کا خون ان کی آلائش ان کے اوپر پڑے گی وہ پئیں گے کھائیں گے خبیص اور ہر کے نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار الزین ہو انجام منافقین آ گیا اب بشارت ہے برائے طائبین مخلصین جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بشارت بشارت برائے طائبین مخلصین مگر جن لوگوں نے توبہ کے نفاق سے اور اصلاح کیا اپنے عملوں کی بات سمود اللہ اور مضبوط پکڑا بے دین اللہ بلّہ کے نیچے کا لکھنا ہے اور مضبوط پکڑا انہوں نے اللہ کے دین کو واخلاص الدین الحمد للہ اور خالص کیا انہوں نے اپنی فرما برداری کو واسطے اللہ کے یہاں دین کا من کا لکھنا ہے فرما برداری دین کی بات پہلے آ گئی تھی اور خالد کی انہیں فرم برداری واسطے اللہ کے یہی لوگ ہوں گے ساتھ مومنین کے یہ منافق اگر توبہ کر لیں تو کیا بن جائیں گے مومن بن جائیں گے اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم ما یا فل اللہ بذاب کم تفہیم منافقین اب منافقین کو سمجھایا گیا تفہیم اللہ فرماتے ہیں منافقین کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو خام کا تمہیں عذاب دینے ہے عذاب سے بچو عذاب تو بے فرمان کو دیا جاتا ہے تو بھی منافی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے اگر شکر کرو تم اور شکر کا طریقہ کیا ہے آمن تم ایمان لاؤ یہ واج ہے تفسیریہ ہے شکر کرو تم یعنی ایمان لاؤ اور ہیں اللہ تعالیٰ قدر دان جاننے والے جو شکر کرتا ہے اس کے شکر کی قدر کرتے